پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپن طرف کی روپے کی اور تمہیں کان اور ہے اور دل عطا فرمائے کیا ہی تھوڑا حق مانتی ہو